الموبقات قالوا ومن اشتنب هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل اقل الماعلطیم و يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيحهما معزز و مکرم حاضر جمعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اس امت کی فقیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی عمر ونین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر تھی یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی جو باقرہ تھیں غیر شادی شدہ تھیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں تھیں جب آپ جنگ پر جاتے تھے تو ان کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے ایک جنگ ہے جس کا نام ہے بر المستلق یا غزب مریشی یہ سن پانچ ہجری کے اندر اور بعض مورخین کے قول کے مطابق سن چھ ہجری کے اندر جنگ پیش آئی اس جنگ میں آپ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنگ سے واپسی پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے ان پر الزام تراشی کی ایک صحابی کے ساتھ جو عمر میں بوڑھے تھے جن کا نام تھا سلفان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدفعلی کا ان پر الزام لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور ان کی پاکی میں سورہ نور کے اندر سولہ آیتیں اتاری جن میں اللہ ہستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے پاک دامن قرار دیا اور کہا یہ سب جھوٹے ہیں جنہوں نے ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا اور ان لوگوں کو قیامت کے دن سدا ملے گی یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کی لیکن آج بھی روافظ اور شیعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا تھا انہوں نے زنا کیا تھا یہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ان کی برات نادر فرمائی یہ جو واقعہ پیش آیا جسے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اس واقعے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جس سے ان کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے آج کے درس میں یہ خطب جمعہ کے اندر میں اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اس واقعے کے اندر ہفتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا خصوصیات ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث اور فقیر اور مشتحد گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام تراشی کی گئی تو اللہ رب العالمی نے ایک بچے کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کو ظاہر فرمایا ہست مریم پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ رب العالمی ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویا عطا فرمائی اور انہوں نے بیان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس طریقے سے برات ایک بچے کے ذریعے سے ان کی فرمائی لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے الزام تراشی کی تو اس وقت چھوٹے بچے بھی موجود تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں سب سے افضل ہیں سب کے امام ہیں سب کے پیشوا ہیں سب کے رہبر ہیں وہ بھی موجود تھے لیکن اللہ رب العالمین نے نہ کسی بچے کے ذریعے سے ان کی برات ظاہر فرمائی اور نہ ہی اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حالانکہ وہ بھی وہی تھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے عرش سے قرآن کریم کے اندر ان کی برات نازل فرمائی قیامت تک ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی مسلمان انہیں پڑھیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات پر یقین رکھیں گے یہ حضرت عائشہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں اور ان کی برات میں سولہ آئے قرآن مجید کے اندر اتاری سورہ نور کے اندر امام بن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امین خسائے سیاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان اللہ برہ مما رما بلف کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات فرمائی جو اہل عفق نے جھوٹے لوگوں نے جو ان کے تعلق سے گڑھا تھا وہ انضلافی عذرحا و براۃہ وہ اطلافی محاریب المسلمین و شلوات ہی القیامہ قیامہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات اور ان کی عزر میں وہی نازل فرمائی قرآن کے اندر جس کی تلاوت مسلمان محراب کے اندر اور اپنی نمازوں میں قیامت تک کرتے رہیں گے یہ ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات کے لیے جب منافقوں نے ان پر الزام تراشی کی اور اس طریقے سے آپ کو داغدار کیا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کیونکہ الزام انہیں پر لگایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چہیتا ہوتا ہے سب سے زیادہ ان کی نظر میں محبوب ہوتا ہے سب سے چہیتی بیوی تھی ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ان کی فضائل کیا ہے مناقب کہ ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ہم بیان کریں گے ان کے مناقب اور فضائل کو لیکن آج بھی یہ روافظ اور شیعہ جو قرآن کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ اور رسول کے دشمن ہیں صحابہ کے دشمن ہیں آج بھی ان کا عقیدہ اور مناظر عائشہ رضی اللہ زنا تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں کے بارے میں ان کا عقیدہ آج اگر ہماری ماں کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے تو ہم غصے سے پاگل ہو جائیں گے پاگل ہو جائے گا انسان اگر اس کی ماں کے تعلق سے کسی کے عقیدہ ہو یا اس کی بیوی اور اس کی بہن کے تعلق سے عقیدہ ہو یا اس کے خاندان کے کسی رشتہ دار کے تعلق سے اس کا عقیدہ اور اس کے اس طرح کی بات کہے یہ پوری دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ مسلمان جیتے ہیں ان تمام مسلمانوں کی ماں ہمارے نبی کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر آج بھی ان کا عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر ساری باتیں موجود ہیں ان پر الزام تراشی کرتے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے جہاں صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں وہیں حضرت عائشہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہاں تک ہے کہ جب مکہ اور مدینے پر ان کا کنٹرول ملے گا تو عائشہ کو نکال کر کے بقی سے قبرستان سے باقاعدہ ان کو رجم کریں گے کیونکہ ان کے اوپر حد نافذ نہیں کی گئی یہ کوئی الزام نہیں ان کے اوپر ان کی کتابوں کے اندر ساری باتیں ان کے مولوی اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ساری باتیں بیان کرتے ان کتابوں کے اندر ساری باتیں درج ہیں کس قدر برا عقیدہ میرے بھائی ہو امول مومن کے تعلق سے یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں جن کی اتنی بڑی خصوصیت کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے قرآن مجد مجید کے اندر سولہ آیتیں اتاری سولہ آیتیں ان کے لیے جنت کو ادا کیا یہ تو صحابیہ ہی ہیں نبی کی بیوی نبی کے ان کے گود میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی ان کے گھر کے اندر ان کی وفات ہوئی یہ فخر کیا کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے باوجود ان کے تعلق سے یہ آج کے روافظ رکھتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہونے لگی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لے گئے جو عبداللہ بن عباس کون ہیں جنہیں ترجمہ القرآن کہا جاتا ہے حبر امت کہا جاتا ہے مفسر قرآن کہا جاتا ہے ہمارے بھی ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تفصیل کا علم عطا فرما جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا ان کی خوبیوں کو بیان کیا انہیں میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ تم ایسی خاتون ہو کہ تمہاری برات میں اللہ رب العالمین نے عرش سے قرآن کریم کے اندر صورت اتاری ہے آیتیں اتاری ہیں یہ تمہارے لیے منقبت ہے تمہارے لیے فضیلت ہے یہ تمہارے لیے برات ہے کہ اللہ نے تمہاری برات کی ہے اور تمہاری پاکیزگی کو پاک دامنی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے نمبر دو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا صلب صالحین کے عقید اور محض پر چلنے والے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا انکار کرے وہ کافر ہے وہ اللہ کو جھٹلانے والا ہے اور جو اللہ کو جھٹلا ہے وہ کافی ہے وہ قرآن کا جھٹلانے والا اللہ رب العالمین کو جھٹلانے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی برات اور پاک دامن قرآن کریم کے اندر نادر فرمائی قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے ایک ایک حرف سچا ہے قرآن کریم کا اگر قرآن کریم کی تقسیم کوئی کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ ایک قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے اللہ قرآن کریم کہتا ہے ایسا پاک دامن ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں پاک دامن نہیں وہ زانیہ تھی نا عزب اللہ انہوں نے زنا کیا تھا قرآن کہتا ہے کہ نہیں پاک دامن کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں پاک دامن اور یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن جھوٹا اللہ رب العالمین جھوٹا ہے اللہ ایسے لوگ غلط کر ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد کر دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے کہ ان کا اصلی دشمن کون ہے جو دوست کے بھیس میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جبکہ اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ جو حضرت عائشہ کی برات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابن خدامہ امام ابن حزم قاضی ابو اعلیٰ امام ابن ابی موسا امام بدالدین زرقشنی درخشی یہ سب کے اقوال موجود ہیں امام ابن عربی امام نوی امام القیم امام ابن کثیر کن کن عالم کی میں بات آپ لوگوں کے سامنے نقل کروں انہوں نے اجماع نقل کیا ہے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام اور محدث تھے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اہل عف کے رم و عائشہ المتحر برفائشہ اہل عف نے جھوٹے لوگوں نے حضرت عائشہ جو پاک تھی ان کے اوپر فائشہ زنا کے الزام لگایا فبر اللہ اللہ ان کی برات نادر فرمائی رما المن برا اللہ برا اللہ فاب مقدم اللہ اب جس نے بھی حضرت عائشہ پر وہ الزام لگایا جس الزام کی نفی کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمی ان کو اسے برات نازل فرمائی فہ و مقدب اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھلانے والا ہے عمن کذب اللہ ہوا کافر اور جس نے اللہ العالمین کی تقزیب کی وہ کافر احکاب القرآن کے اندر امام عوی رحمۃ اللہ نے بات بیان کی امام نوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث امام وہ فرماتے ہیں عائشہ و الف وہی قطعیت بنا صرف قرآن حسط عائشہ کی برات عفق سے ان پر جو الزام لگایا گیا اس سے یہ قرآن کی نسق سے قطعی برات ہے یہ فلو تشک کا فیا انسان ہوں اگر کوئی انسان اس کے بارے میں شک بھی کرے بولا ایاز بلّہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں سارا المسلمین وہ کافر اور مرتد ہو جاتا مسلمانوں کے اس پر اجماع یہ میں نہیں کہتے مام نوی رحمۃ اللہ فرماتے اس پر اجماع ہے جو آج سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ ان پر ان سے زنا ہوا تھا زانیہ تھی وہ نہ عزب اللہ ظالم ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا مرتد ہو جاتا دین اسلام سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بڑے علما ہیں یہ اپنے اپنے زمانے کے دن کا میں نام لے رہا پہاڑ تھے دینداری اور علم اور تقوا پہنزانی کے اندر وہ فرماتے ہیں اتفقت الامہ اللہ کفر کفر قاطف جو حضرت عائشہ پر الزام لگائے اس کے کفر پر پوری امت کا پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے اما ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر العلماء خاطب تمام علماء کا اجماع ہے علامہ بہادا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی حضرت عائشہ پر الزام لگاتا ہے گالی دیتا ہے عائشہ کو وہ ربا بھی دکرافی عادل آیا اور اس کے بعد بھی ان پر الزام تراشی کرتا ہے جنا کے الزام لگاتا جبکہ اللہ ان کی برات نازل فرما دی اللہ ان کو پاک دامن قرار دے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی حسط عائشہ پر الزام تراشی کرتا ہنستے عائشہ کو گالی دیتا ہے فعن کافر و کافر ہے لے معانت القرآن کیونکہ وہ قرآن کا دشمن ہے قرآن کا معاند ہے قرآن کی تقزیب کرنے والا قرآن کو جھلانے والا ہے قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا کی طرح اگر کوئی ایک حرف کا انکار کر دے قرآن کریم کے تعلق سے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ایکت کا انکار کر دے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کی حفاظت کی پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العام لی اللہ نے جسے قرآن کو نازل کیا تھا اسی طریقے سے آج بھی اب قیامت تک محفوظ رہے گا لہذا اگر کوئی ہتیہشہ پر الزام لگاتا گویا کہ قرآن کریم کی تقزیب کرتا قرآن کریم کو جھوٹا کہتا ہے قرآن کہتا نہیں پاک تھیں تم کہتے ہو کہ اتنی نوب یہ یہ سرزد ہو گیا تھا یہ معمولی بات نہیں عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور ان کی پاکدامنی کا اور عقیدے کا معاملہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ انسان در گزر کر جائے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے یہ کہ یہ کریں گے زیادہ عزر ملے گا نہیں کرو گے تو عزر کم ہو جائے گا یا عزر نہیں ملے گا یہ معاملہ نہیں ہے تو عقیدے کا معاملہ ہے یہ ایم کرام علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں آج بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں کافی ہو جاتا تیسری خصوصیت علماء نے بیان کسی واقعے کی روشنی میں میں نے کہا اس واقعے کی روشنی میں ان کی جو خصوصیات اور فضائل ثابت ہوتے ہیں جسے عائشہ کا مقام اور بلند ہوتا ہے اسی واقعے کی روشنی کو لے کر علماء نے تمام باتیں بیان کی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو احتاب کیا ہے سرجنش کی ہے کہ جب ان پر الزام تراشی کی گئی تو ان کے بارے میں تم نے خیر کیوں نہیں سوچا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ تو جھوٹ اور الزام ہے یہ سو ایسا تم لوگوں نے نہیں کیا جب ان کے بارے میں منافقوں نے ایسی بات کہی تو تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں سوچا سوچنا جیسے انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی لیے ابو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں اللہ کے سلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہیں کے گھر کے اندر تشریف فرماتے ابو ابن ساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا تو میری بیوی نے کہا کیا کچھ خبر ہے آپ کو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہنستے آشا کے بارے میں کہاں ہاں معلوم ہے سب جھوٹ ہے الزام ہے ابو ایب انصاری نے کہا انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی کہتی ہوں جھوٹ ہے ابو ابو اب انصاری نے کیا فرمایا کہا کہ کیا تم سے یہ چیز ہو سکتی ہے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا تم سے یہ چیز ہو سکتی ہے نوز باللہ انہوں نے کہا کہ ہر کدھر میں سوچ بھی نہیں سکتی میں سوچ بھی نہیں سکتی سب طرح کی غلط حرکت تو انہوں نے کہا کہ ہنستے آشا تم سے افضل ہے ہنستے آشا اللہ کے سرخ بیوی ہیں تم سے افضل ہیں تم سے زیادہ ان کا مقام مرتبہ ہے جب تم سوچ بھی نہیں سکتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایسا کام کیوں ہو سکتا من ظالم تو اللہ رب العالمین نے اعتب فرمایا اور کہا کہ اللہ والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا يفك مبین جب تم لوگوں نے بات سنی یہ الزام سنا تو جو مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں گمان کیا اپنے بارے میں خیر کیوں نہیں سوچا اور کہا کہ تو جھوٹی ہوئی بات ہے گڑی ہوئی بات ہے جیسے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ایسے تم لوگوں نے کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچا تو اللہ رب اللہ نے تمام اہل ایمان پر اعتاب نازل فرمایا ان کی سرزنش کی کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور یہ خصوص حضرت عائشہ رضی اللہ ہوتا کسی اور کے بارے میں اللہ رب ابلامی نے بات نہیں بیان فرمائی ایسے ہی نمبر چار عائشہ رضی اللہ اتارنہ کی وجہ سے لوگوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی اسی واقعے کی روشنی میں سخت عذاب کی دھمکی دے گئی دی گئی جو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طریقے کے کردار تراشی تھی اللہ فرماتا ہے اللہ علیکم اللہ علیہ وہ ان اللہ رحف الرحیم اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم ہلاک ہو جاتے تم برباد ہو جاتے تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے آسمان پھٹ جائے زمین کا کلیجہ شک ہو جائے تم نے اتنی بات بڑی بات کہہ دی عائشہ عاشہ نبی کی بیوی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اللہ کا فضل نہ ہوتا تم سب کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا وہ اللہ رف الرحیم اللہ رحم دل ہے معاف کر دینے والا مہربان ہے اللہ کی رحمت اگر شامل نہ ہوتی اللہ رب العالمین اگر جو ہے کا فضل نہ ہوتا تو تم تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا تھا تم نے اتنی بڑی بات پریموں سے کہہ دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے امام تبری فرماتے ہیں شاید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حلق تم فی میں تم وہ آجلت و آجلت اللہ اللہ تفسیر تبری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاتے تو تم نے الزام تراشی کی ہے اللہ تم کو برباد کر دیتا اللہ کی طرف سے تم پر جلد سزا آ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بیچ میں حائل ہو گئی کہ تم سب لوگوں کو ہلاک و برباد نہیں کیا ان کے تعلق سے فرمایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ کے تعلق سے جب لوگوں نے اس طرح کی غلط بات ان کے تعلق سے بیان فرمائی اس طریقے سے اور مفسرین نے بیان کیا ہے ان کی پانچویں خصوصیت بہت ساری خصوصیات اس آیات ان ان آیات اور اس واقعے کی روشنی میں علماء نے بیان کیا لیکن آخری پانچویں خصوصیت میں بیان کر کے اپنا خطبہ ختم کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم اسے آسان اور معمولی نہ سمجھو تم اسے معمولی سمجھتے ہو عائشہ کے تعلق پر تم نے اس طرح کی بات کہی ہے اسے معمولی نہ سمجھو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی مقام واضح ہوتا ہے ان کا مرتبہ واضح ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہا کہ اس چیز کو تم معمولی نہ سمجھو کیونکہ جس کا زیادہ مقام ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بری ساتھ بات سوچتا ہے تو اور بڑا جرم ہو جاتا ہے ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی لیکن ایک انسان جو دیندار ہے نیک ہے سچا ہے اور پارسا ہے نمازوں کا پابند ہے تمام نے کیا کرنے والا پہلے سب کے اندر رہنے والا اس کے تعلق سے اگر کوئی آدمی طرح کی بات سوچے تو کہتے یار اتنے بڑے انسان اتنے نیک اور پاک دامن انسان کے بارے میں تم نے اسی بات سوچ رکھی ایک عام انسان جو گناہ کرتا ہے برائیاں کرتا ہے اگر وہ اس سے ہو جائے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی ہو گیا ہو گیا اس سے لیکن اگر کوئی دیندار اور نیک اور سچا انسان ہو اگر اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جائے کوئی جھوٹی بات کہی جائے تو انسان کہتا تم نے ان کا مقام کا بھی خیال نہیں رکھا تم نے ان کے مرتبے کا بھی خیال نہیں رکھا اتنے اچھے اور پاک انسان نیک انسان سچے انسان تم نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی تو اللہ حربلام نے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بات فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ کا مقام اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا اور مقام مرتبہ مرتبہ تھا اللہ فرماتا ہے وہ عند اللہ عظیم تم اس معاملے کو بہت معمولی سمجھتے ہو اس واقعے کو اس بات کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو جبکہ اللہ رب کے نزدیک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تم نے چھوٹی بات نہیں کہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ جو منافقین تھے منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا آج جو منافق ہوگا وہی ہست عائشہ کے تعلق سے بات سوچے گا سیدھی سی بات کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں سراحت کے ساتھ واضح طور پر جو منافق ہوگا وہی سوچے گا اسی بات جو اللہ کا دشمن ہوگا نبی کا دشمن ہوگا کیونکہ سارے منافقین اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے صحابہ کے دشمن تھے الزام تراشیاں کرتے تھے صحابہ کے اوپر لہذا انہوں نے عائشہ پر جو الزام تراشی کی وہ منافق تھا منافقوں کا سردار تھا لہذا اگر کوئی عائشہ کے بارے میں عقیدہ رکھے گا وہ بھی منافق ہوگا منافقین میں سے اس کا شمار کیا جائے گا اتنا اونچا مقام ہے رضی اللہ عنہ لیکن میرے بھائی آج ان لوگوں کی عقیدہ ہے روافظ کا دشمنان صحابہ کے عقیدہ اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ان کو سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو مسلمانوں کے مسیحا ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ جس کا بھی عقیدہ ہوگا مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اور پیدا فرمائے صحابہ سے محبت ایمان ہے دین اور احسان ہے ان سے وہی نفرت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والا ہے صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا صحابیات کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا لہذا ان کے بارے میں جو الزام تلاشی کرے گا برا عقیدہ رکھے گا میرے بھائی وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہوگا وہ بدین ہوگا وہ جو صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو واضح کرنے اور اس کو جاننے کی توفیق نہ دمائیں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق دے اللہ نے فرمایا کہ ان کے طریقے سیما لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی اگر ان کے طریقے سیما نہ لاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارے ہمارے نمونہ ہیں صحابہ کرام صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں صحابیات ہوں یہ سب ہمارے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اللہ رب ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر قائم رکھے اور ہر بری چیز سے ہر بدعت اور شرک اور برائی سے اللہ رب ہم سب کو محفوظ رکھے امین تو سب بارک اللہ علیہ بالقاء ندیم و نافان ویا بالآیات آیات و ذکل حکیم ان نہ ہوتے اعلیٰ جواب لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك